قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم و انا عذابی هو العذاب العلیم صدق اللہ و صدق رسول و نبی الکریم و نحن و لا ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلا آلہ وعلا اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سامعین السلام علیکم سلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند پسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو کسی ڈر خوف لالچ کی وجہ سے اللہ و تبارک حق بیان کرنے کی توفیق عطا پر فرمائے اور حق پر چلنے کی ہے سامعین آج کل جتنا گمراہی پھیل رہی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے پر یا تو پورے قرآن مجید کو نہیں مانتے یا پھر مانتے ہیں تعریف قرآن کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا یا مانا قرآن مجید کا بدل گیا ہر ایک اپنے اپنے مسلک کے مطابق جو امبا اشراف مفسرین نے بیان کیا ہے وہ اس کو بدل کر اپنے مذہب اور مسلک کی طرف یا وہی آیاتیں پڑھی اب جو جو بند ہے وہ توحید کی عطا پڑھے آیات پڑھے گا اور ذاتی اختیار کی جو عطی اختیار ہے وہ نہیں پڑھے گا اور جہاں رسولوں کا نبیوں کا اللہ نے ان کو طاقت دی ہے علم دیا ہے وہ آیا تو نہیں پڑھیں گے فرض کیا وہ کہیں گے اللہ عالم الغیب ہے بھئی اللہ عالم الغیب ہے تو اس نے اپنا غیب کسی کو بتایا بھی ہے کہ نہیں تم ایک آیت دکھا دو ایک حدیث پاک دکھا دو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہو میں نے علم غیب کسی کو نہیں دیا ایک آیت قرآن ایک حدیث پا ہم تمہارے ہاتھ پاؤں ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں عالم الغیب ہوں اور رسولوں کو بھی بتاتا ہوں کان اللہ الغیب کبھی میں شاہ اللہ کی شان نہیں کے علم غیب ہر ایک کو دے دے رسولوں کو چاہتا ہے جو وہ دیتا سبحان اللہ اب علم غیب رسولوں کے بغیر اور کسی کو آ ہی نہیں سکتا ہم علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ دور کی بات بتا دے کیا زمانہ مستقبل یا ماضی کی بات بتا دیں یہ علم غیب بھی یہ تو نجومیوں کے پاس بھی ہوتا ہے اور یہ آج دیکھ رہے ہیں کہ کافی زمین کے نیچے جو چیز وہ بتا دیتے ہیں تو بےمانو علم غیب ہے ایسی چیز جو تمہارے ہمارے دماغ سے ماورا ہے یہ تو ادنا چیز ہے اللہ تعالیٰ عام کو بھی بتا دیتا ہے معلوم ہوا جو رسولوں کو دیتا ہے وہ وہ جانتا ہے یا رسول جانتا اس کو علم غیب کہنا ہی بے وقوفی ہے کہ مستقبل کی بات بتا دی یا ماضی کی یا دور کی چیز بتا دی اس کو نہیں کہتے اگر یہ ہو تو اللہ فرماتا ہے میں تو رسولوں کو دیتا ہوں وہ کو دیتا ہی نہیں تو رسولوں کا علم غیب لوگوں کے دماغ محسوسات سے مابرا ہوتا ہے جس طرح کہیں گے مدد ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وعدہ میسا سمجھا کرو جی، جی، وعدہ میسا کسے کہتے ہیں کیونکہ بریلوی جو ہے یہ تو ہے بخشا بخشایا عالم کے پاس جاتا ہی نہیں یہ تو مسئلہ کی خراب ہے بریلی علیکم کمب سنتی و سنت خلفائے راشدین میری سنت پر ہو جاؤ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر ہو جاؤ سبحان اللہ اب بھائی مانو ایک حدیث دکھاؤ اللہ نے فرمایا ہوا علیکم بے حدیثی تمہارا تو مسئلہ کی حدیث کے باہر ہے تمہارا مسئلہ کا حدیث نام بھی حدیث میں نہیں ہے علیکم کمب سنت عالیہ سنت وال جماعت اصل اہل حدیث یہی ہے جو فقہ پر عمل کرتے ہیں تو یہ ایسا ٹولہ ہے اب باؤ سلطان فرماتے ہیں شہر تہ تو کیا منشارت کی کامنا کم نام آسا تو بریلوی کہتا ہے کچھ پوچھا نہیں جائے گا اب بریلوی کہے گا آمد رسول مرحبا آل سنت وال جماعت کہتے تھے مقصود رسول من ہم بیٹھے ہیں بھی سوچو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جتنا بھی نہیں سمجھتے نہ عقل میں کوئی آئے ہماری ایسی عقل ماری گئی سارے بیٹھے ہو نیچ سے نیچ بندہ میرے جیسا بد گناگار بدکار اگر میں کہیں جاؤں کوئی مقصد لے جاؤں وہ نہ مانے میرے آنے کا جتنا اہتمام کریں جھنڈیاں لگائیں مرچاں لگائیں جو کچھ کریں ایمان سے میں پسند کروں گا یا آپ پسند کرو گے یہی شیطانی لوگ آتے ہیں ووٹ والے جمہوریت والے لوگ آتے ہیں یہی بےمان اگر ایمان سے ان کو ووٹ نہ دو مقصد تم آنے کا جتنا اہتمام کرو یہ پسند کریں گے تو سردار جہان کا بہمانو کہنا کائنات کا مالک جہاں دنیا کو عقل کترا عقل کا پوری دنیا کو پھر بھی نہیں کہہ سکتے اکل کو اتنا آپ کو اللہ نے عقل تو وہ آمد رسول مقصد بھی لے آئے ہیں نہیں لے آئے مقصد اللہ نے خود فرمایا مار سلام رسول ان تو آبے میرے رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے اس کا قانون اس کا حکم سبحان اللہ تو مقصود آمد مقصود رسول مرحبا کا جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا مقصود نہیں اپناتے آپ کا حکم نہیں مانتے آپ کے قانون کو نہیں مانتے وہ بےمان منافق ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی اور یہ بھی سنا ہوگا اللہ ربی کا دار سونا لکھا ہوتا ہے یہ بھی سب منافق ہے تو دیکھو مسلمانوں قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے کال رسول یا ربی نہ قوم حاضر قرآن بہادورا یہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفات فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبو شکایت لگائے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو حسین بنایا کسی کو نہیں بنایا روایتی تکلیف نہیں ہوگی جو آپ کو پسند ہوگی ہو یا نہ ہو میں نے حق بیان کرنا اللہ نے فرمایا کیوں اللہ تبارک تعالیٰ سیرت پسند آئے بھائی مانو سورت پسند اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین آئے حالانکہ ایسا حسین بنایا کسی کو بنایا ہی نہیں اللہ نے فرمایا سوائے ہنسنا وہ میرے محبوب کے آزاد حسین آزاد کیا ہے آداد کیا ہے اسلام دین یہ تو کہتے ہیں عربی سلطان آیا یہ بھی ساتھ کہہ دو کہ سونا دین اسلام لایا اسلام کو حسین سادی علیہ رحمت ولی ہیں بھائی جی، جی۔ اللہ نے فرمایا سراط المستقیمہ سراط الزینہ نام تال مجھ سے راستہ مانگو میرے انعام والے لوگوں والا یہ نہیں فرمایا قرآن اللہ حدیث اللہ کیوں نہیں فرمایا اس لیے کہ ہر بندہ حدیث قرآن نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے تو من والا راستہ وہ سیدھے راستے پر کون انعام اللہ علیہ من نبی و صدیقینا و شہاد و وشوال میرے انعام والے لوگ نبی صدیق شہید اور ولی بھائی علیہ رحمت ولی ہے نہیں جی، جی۔ ایسا جو ان کی کتابیں نہ پڑے عالم نہیں ہو سکتا جو بندہ ہے کوئی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بل گلو بے کمال کش بلی ہوتا ہے قرآن کے ادھر نہیں ہوتا بلی بن نہیں سکتا آپ سوچو آپ نے کیا فرمایا بل گلو بے کمال ہی کشفت جاب جمال ہی حسنت جمی و خسال ہی وہ وہی قرآن بیان کر محبوب تیری خسل پہ ساری حسین ہے کسی ولی نے نہیں کہا در کیوں نہ مراد کہتے ہیں بھی در سے تو ہو آئیں گے اسلام پہ آنا مبارک ہے جی۔ اگر اسلام کو حسین کہیں تو اسلام پہ آنا پڑے گا ارے در کو حسین کہیں تو در سے تو ہو کر آ جائے جی۔ پیر میارنی شاہ صاحب فرماتے تھے یہ اللہ کا قانون ہر جگہ پر ہے کیونکہ محبوب ہر جگہ حاضر نہ مجھ پر ایک سوال کیا میں نے جلال پور بھٹیا میں میں نے تقریر کی ایک گیم بند اٹھایا کہتا ہے جی آپ کی ساری باتیں سچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا شیطان حاضر ناظر ہے میرا الفاظ ابھی ختم ہوا وہ وہاں جا رہا <laughs> اس کے پاس کوئی سوال ہی نہیں تھا علی پور میں میں نے اعلان کر دیا کہ میں صدیق اکبر جیسا ہوں صدیق اکبر بدھ جیسے ہیں اب شور پڑ گیا بریلوی لڑنے کے لیے تیار دیوبند صحابہ سب اکٹھے ہو گئے کہ یار اس نے اس پر کیس کرو یا اس سے لڑنا چاہیے میں شام کو جا رہا تھا سید پر چوک ہے دیکھو تو بھرا ہوا ہے بریلوی ساتھ دیوبل ساتھ اہل ساتھ اب وہ لڑ پڑتے لیکن اللہ نے مجھے بچایا انہوں نے مجھ پر سوال کر دیا کہ صدیق کے مطابق تمہارا کیا متعلق کیا عقیدہ ہے جو مجھ جیسے ہیں ایک کہنے لگا ہوا ہم بھی آ کے بعد صدیق جیسا کوئی ہے نہیں تو کیسا ہے تو ہوئے جب دیکھا سارے میں نے کہا یار تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو میں صدیق جیسا نہیں ہو سکتا ارے صدیق جیسا تو امت میں نہیں ہے اور آپ جیسا تو نبیوں اور رسولوں میں نہیں سبحان اللہ کیا تو میرا یہ عقیدہ نہیں تھا شاید یہ سمجھو میں نے انہیں سمجھانا تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہم مثال نہیں دے سکتے خود کو میں نے سمجھانے کے لیے بات اس دن بھی میں نے دیکھا ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر سورے فٹ پہ کوئی وہاں میں نے دیکھا بندہ ہی نہیں پتہ تو خوش ہو گئے باقی ساروں کی بات سمجھ آ گئی ایک دن میں کی مسجد میں جا کر میں نے نماز پڑھی عالم کو بلایا یقین کرو میں روزے سے بیٹھا ہوں عالم کو بلایا میں نے کہا بھیا تم درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز سمجھتے ہو اس بات سے میرا بڑا اتفاق ہوتا ہے ہاں جی ہے بھی ایسا ابھی دکھا سکتا ہوں لاہور چلو اہل حفیظ کی مسجد میں دکھا لکھا ہوا ہے ادھر اللہ جل شاہ محمد یا نہیں لکھتے وہ بےمانو مانو اگر یا والے مشرق ہیں تو پھر کوئی بچتا ہی نہیں جامی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزہ پر نہیں کیا یا بھی آتا تھا بکریوں میں بھیڑیوں میں کہیں آپ فرما دیتے تھے اس لیے کہ یہ آیا تو مجھے شریعت کا پردہ توڑ کر اسے سلام کرنا اللہ یا والے مشرق ہیں بھائی مانو وہ فرما رہے ہیں تو ان سلطان دو عالم یا اور یہ تو حدیث عام ہے سینکڑے سال پر سینکڑے میلوں پر جنگ ہو رہی ہے ساریہ رحمت اللہ تو آپ خطبے میں کہے یا سوریا الجبل جبل یا ساری ہائے تم کہتے ہو دور والے کو نہیں کہنا دو تو سینکڑے میل سفر تھا تم کہتے ہو یا اللہ کے نہیں وہ تو ساریہ کو فرما رہے ہیں حضرت امیر عمر صاحب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے آنے والے صدیق اور عمر کی پیروی کرنا کیا شان ہاں ولی کیا آپ اصحاب ثلاثہ کی تعریف فرماتے تھے مسلک بھی خراب ہے دونوں طرف معیشت نہیں ہے دین نہیں ہے دنیا نہیں ہے ہر بات اہم ہے ولی کا پیر میں علی شاہ صاحب اصحاب ثلاثہ کی تعریف فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کتاب رضی اللہ تعالیٰ اصحاب ثلاثہ جانتے ہیں نا حضرت ایک بریلوی نے کہا یا حضرت آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیوں نہیں فرما فرمایا میاں ایک بندہ کھڑا ہے اسے کتے کھل رہے ہیں ایک بندہ مکان پر اوپر محفوظ بیٹھا ہے تجھے کوئی کہے کہ کتوں سے اس کو بچا اس نے کہا وہ تو بے وقوف ہے آپ نے کہا تو وہی ہے ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے سارے ہیں امام کی اولاد لیکن اصاب سلاسا کو کتے بھونک رہے اس لیے میں ان کی تعریف کرتا ہوں ہاں، کسی نے کہا شیعہ سے بحث کرو آپ نے فرمایا میں مبہلا کر سکتا ہوں جس طرح مرزئی مر کے گیا جتنا شیعہ آئیں گے مر کے جائیں گے فرمایا بحث نہیں کرتا میں کیونکہ ہماری دلیل حدیث قرآن ہے یہ حدیث قرآن کو مانتے نہیں تو بحاس کی تو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے امام حسین کو غریب کہا امام حسین کو مظلوم کہا فرمایا اس کے ساتھ کا کوئی مرتد ہے ہی اللہ فرماتے ہیں مالک کے کون ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دونوں جہان کی نیمتے ان کے خالی ہاتھ انہوں نے خود اس کو پسند کیا شہادت کو بھی خود پسند کیا اگر نہ کرتے تو آپ فرماتے ہیں لکش میں کروڑ جدید ہوتا نہ امام حسین شہید ہوتا پسند فرمایا امام زین العابدین ہتھ کڑی پہنے ہوئے ہیں کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو نے ہاتھ کری پہنی ہوئی ہے آپ نے ایسے فرمایا ہاتھ کریا وہاں جا کہتا ہے تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے میں نے اس لیے پہنی ہے کہ اگلے جہان کے ہاتھ کری سے بچ جائے سارے بےمان ہیں جو کہ ہے بھی ہے بابا میں اجڑ گئی بھائی یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اجڑ کیا تو میرا بات کہو شہادت کو اجڑنا کہتے ہیں تیسرے مقام پر ہے ولایت سے بھی پہلے ہے اللہ علیہ من النبیین و صدیقی نا وشواد تو قرآن مجید وعدہ میسا کہتے ہیں انبیاء رسولوں کو اللہ نے جمع فرمایا اور وعدہ لیا اپنے محبوب کے لیے پھر رسالت نبوت تقسیم تھی اسے وعدہ ساتھ دیوبند بند بھی مانتے ہیں پیچھے تو ہیں اسے کہتے ہیں وعدہ ساتھ سمجھ آ رہی ہے جی، جی، کن سے لیا جا رہا ہے رسولوں اور جی، نبیوں سے جو پاک ہیں ارے بعد لوگ کہتے ہیں قوالی جی الدین چیز رحمت اللہ علیہ نے آپ نے ساتھ کے ساتھ نہیں سنی اگر ساتھ کے ساتھ سنی ہو تو سن لے بےمان سنت نبی کی بنتی ہے کسی ولی کی نہیں بنتی کیونکہ سنت اس کی بنتی ہے جس کا کال فیل واجب العمل ہو اور جس کا کال فیل واجب العمل ہو ضرور ہو گناہوں سے پاک ہو گناہوں سے پاک سوا نبی کے کوئی ہو ہی نہیں کون سی سو بھی صحابہ کو بھی محفوظ کہا گیا ہے معصوم صرف اب جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی جائے گا معصوم سے کہتے ہیں جس سے سگیرہ گناہ ہو ہی بچوں سے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے جاتے گندگی کھاتے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں قسم و قسم کے گناہ بچے کرتے ہیں اس لیے معصوم سوام بے آلح السلام کے کوئی ہو ہی نہیں تو معصوم جماعت سے پاک جماعت سے وعدہ لینے والی رب العالمین چاہتا ہے اور وعدہ لیا جائے جو سردار جہان کا اپنے محبوب سے لیے سننا ذرا ایمان تازہ کر اللہ نے انبیاء سے کیا وعدہ لیا تو میرا محبوب آئے لا تو راتوں بہی میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لانا فرض ہو گیا والا اور میرے محبوب کی مدد بھی مانو امبیا سے اللہ تعالیٰ شیر کا وعدہ لے رہا ہے دیکھو کتنا بتاون والا بلا والا لسمی تھا کسی کی ناجائز مدد نہ کرو جائز اور پرہیزگاری پر مدد کرو تو بے سایہ سے بزرگ کہتے ہیں مدد تو غریب مسکین دین کی واجب ہے تو ایسے ایسے بد مسلم قرآن مجید کو چھوڑ دیا یا سارا نہ مانا یا کچھ مانا کچھ نہ مانا یا مانے تبدیل کر دیا تاریخ قرآن عام ہے اس سے گمراہی کیونکہ ہم اسلاف کو چھوڑ کر پھر ہمارا دین نہیں بچتا اب دیکھو یہ تو اعلان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا نبے عبادی غفور الرحیم یہ تو اعلان آپ سنا ہے سب سے سنا ہے آگے کیوں نہیں پڑھتے قرآن کو تعریف قرآن نے چھوڑ دیا آگے اللہ نے فرمایا نبے عبادی نہیں ہے غفور الرحیم محبوب اعلان کر دیا میں غفور الرحیم بھی ہوں انا عذابی ہو عذاب العلیم اور میں دردناک عذاب دینے والا بھی میں آگے اعلان نہیں کرتے میری رامت کی امید یہ کہتے ہیں نا ایک ملا بیان کر رہا تھا کہ امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے امید اب وہ کہتا ہے وہ سارے اللہ سے تکڑے بھی نہ ہو وہ سارا ڈھیلے بھی نہ ہو نو تھوڑی امید ارے اس کا مانا یہ ہے کہ امید بھی پوری رکھو اور خوف بھی پورا رکھو اللہ کی رحمت کی امید پر نیکی کرو اور اللہ کے عذاب کے خوف سے بدی سے بچو یہ ماں نہیں غلط کرتے یا چھوڑ دیتے ہیں تاریخ قرآن ہو گئی اب اللہ نے یہ تو آپ نے سنا ہے کہ لا تک تم رحمت اللہ یہ سنا ہے نا جی، جی۔ آگے آگے بھی پڑھا ہے کس کے لیے یہ آیا تم اللہ نے فرمایا لا تکنا تم رحمت اللہ ان اللہ یکسر غروب جمیا و انوبیو انیبو الا رب کم من قبلو من قبلو انیات جو انیات یا کم العذاب ہو تم اللہ تو نسائے اوے میں میری رحمت سے لا امید مت ہو وہ آؤ میرے در پر سر رکھو سلامتی کے ساتھ دین کو قبول کرو تو طیب ہو جاؤ علی جی یہ تو گناگار کو بلا رہی ہے اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کرو لا تک گنا گناہوں سے بچو مجھے مانو میرے دین کو مانو میرے سر در پر سر رکھو توبہ کرو پھر میں مجھے میری امید لاؤ امید مت کرو میں بخش سبحان اللہ پڑے گی اصل بونی پڑے گی آگے نہیں پڑے گے لا تک نہ تمہیں رام بس یعنی تعریف قرآن اتنا ہو رہی ہے جس کی میں بیان نہیں کرتا ہر اب مولوی پڑھے گا میلاد شریف والا قد من اللہ المومنین بس آگے نہیں پڑھے گا رسولم میں نان سوسے ہم یتلو علیہم آیات ہی وو والحکمت ہم وا یو اللہ محمود دلال مبین سبحان اللہ میں نے احسان کیا رسول دیا یہ نہیں فرمایا میں نے محمد دیا آج بھی ذات کا بےمان میلاد منا رہے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں محمد دیا کیونکہ ذات کا ملاد کافر بھی مناتے تھے آپ کو مانتے تھے صادق سمجھتے تھے امین فیصلہ کرواتے تھے جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا پھر اکیلے ہو گئے اب بھی بےمان یہ ذات کا میلاد مناتے ہیں رسالت کا منائیں تو رسالت آکام سے کام حکم ماننا پڑے گا تو اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا رسول دیا پھر اللہ نے فرمایا وما محمد اللہ رسول کوئی میرا محمد نہیں رسول ہے وہ مانو محمد مانتے اور رسول کیوں نہیں مانتے رسول مانتے تو حکم ماننا پڑتا آج بھی ذات کا بےمان ملاد بنا رہے ہیں رسالت کا نہیں زور کی آواز کر کے پیر بھی حمی شاہ صاحب گولج والی سرکار سے نعت پڑی اور مدینہ مدینہ کہا آپ نے فرمایا اس منافق کو لے آؤ فرمایا ہو کو مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار تم مدینہ مدینہ منافقوں کیوں کرتے ہو اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ کس کو زیادہ پیارا ہے تم بتاؤ بھائی ہے فرمایا بھائی مانو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے تم مدینے جا رہے ہو پھر آپ نے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا صحابی سے صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام باپ کا نام اسلام قوم اسلام وطن اور فرمایا بےمانو مانو شریف پہ رہنے والا ہے وہ کہتا ہے وطن بھی صاحب ہی نے پوچھا یار اس نے کہا وہ اسلام ہے ٹھیک وطن تو وطن پھر ہم آپ ہی اپنے نہیں دوسری بات فرمائی ہو بے مانو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز دے کر مت میرے محبوب سے بولو نات جو بول رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے فرمایا یہ ہر زمان ہر جگہ یہ آیت کا مفہوم موجود ہے بے مانو چیخ کر مت پڑو نات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اوپر آواز مت کرو ایمان تمہارا چلا جائے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز مت کرو ادب کرو میرے محبوب سے جب مخاطب ہو ورنہ تمہارے اعمال کارت ہو جائیں گے قرآن مجیدہ تمہیں میں پتہ بھی نہیں ہوگا فرمایا یہ آیت ہر جگہ ہر زمان کیونکہ ہمارے نبی شاہد ہیں حاضر ناظر ہیں جب مخاطب ہو تو ایسا بولو اشعار پڑھو بےمان ہے جو دانت خون لگے ہوئے سپی کر میں فلا سلامی سپی کر میں یہ سب حرام ہے محبوب کی آواز سے جب مخاطب ہو آواز ڈھیلی رکھ کیا پتا کتنا آپ کی آواز سی سے اوپر ہو جائے گی تو ایمان اکارت ہو جائے باتیں تو بہت ہے کیا کیا سمجھاؤں آپ کو معیشت بھی میں نے سمجھانی ہے جو ہے نا سکول والے سن لو کان کھول کر سکول والے ان کو کافر کہنے والا بے وقوف ہے خدا کی قسم یہ کافر نہیں ہے یہ منافق ہے اور منافق کسے کہتے ہیں پتہ ہے نہیں ادھر ہم نہیں دیکھیں گے مولوی کے مکھی کے سر جس طرح جرم نظر آئے گا ادھر ارے جو مومن ہوتا ہے وہ مکہ پر نگاہ رکھتا ہے جو کافر منافق ہوتا ہے وہ محاسل پر نگاہ رکھتا ہے مبدا پر دیکھو شیر یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد مبدا سکول ہے ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا ہی فضول پردو کی شکایت کرے گی بےمان وہ منافق قوم کہیں گے پردے خراب ہیں فیکٹری کی شکایت نہیں یہ تو بےمان سے بےمان منافق سے منافق بے وقوف ترین سے بھی یہی اصول ہے چیز خراب ہو دوائی خراب ہو پرزہ خراب ہو اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف کوئی بیٹھا ہے ایسا بے وقوف جو دوائی خراب بنائے کمپنی کو اچھا کرے وہ تو کوئی حد ادھر ادھر ہے صحیح ادھر اندھے ہو جاتے ہیں ارے پرزا خراب کرے فیکٹری کو اچھا کہے کوئی ایسا بےمان بیٹھا ہو ہاتھ کھڑا کہتے ہو پرزے خراب ہیں نہیں چپراسی سے لے کر ایک دکھاؤ بندے کا بیٹا تب بھائی مانو پرزے خراب ہے فیکٹری اچھی ہے یہ منافع ہیں منافع اسے کہتے ہیں جس کا اندر بہر ایک نہ ہو ارے جو ہے کافر اس کا اندر بحری لیبل پیشاب کا اندر ہی پیشاب جو ہے مومن لیبل دودھ کا اندر بھی جو ہے منافق ارے لیبل دودھ کا اندر پیشاب یہ خطرناک ہے اللہ نے فرمایا پھر در کے لس والے سب کو نساخت جہنم میں منافق ہوگا کہ یہ دو خطرناک یہ منافق ہے منافع اسے کہتے ہیں جس کا اندر بہر ایک نہ ہو باہر علم لکھا ہے جی۔ جواب تو دو یار جی، جی، علم نور لکھا ہے سورو جے علم ہے تو پڑھنے والوں کو عالم کیوں نہیں کہتے پھر ٹھنڈاری عالم ہے پٹواری سارے عالم ہیں انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو سور کے بچے بات بنو اس لیے سور باہر علم لکھتے ہیں اندر گند تیار ہو رہے ہیں یہ منافق ہیں پھر غور سے سوچ ٹھیک ہے تو ہے نہیں لال اللہ کونتا تھا ہم تو ہیں بس لکیر کے فقیر ہاں۔ ذریع سوچا کہ کافروں کی فوج ساتھ بیٹھی ہے وہ بھی ایک سو پینتیس تھے ایک سے قریب تھے منافقوں کی فوج پر اللہ نے پہاڑ اٹھا کر پھینک دیا ارے پھینک دیا نہیں پھینک دیا کافر بیٹھے بیٹھے مجھے سمجھاؤ ان پر کیوں نہیں ان پر سخت ناراض ہے باہر کلمہ اور کام کافروں سے بھی بستا دنیا کی کوئی حکومت اتنا دین کی دشمن اپنے مذہب کی دشمن قوم کی دشمن عوام کی دشمن معیشت کی دشمن دنیا کی کوئی حکومت پاکستان جیسی نہیں ہے ظالم باسی درندے لٹیرے عیاش نا اہل بدتمیز پوری دنیا پھر ایسی حکومت نہیں ہے اور پوری دنیا پھر ہم جیسی دلی عوام نہیں کہیں کہ لڑکا تباہ ہو جاتا ہے بےمان منافق تو لڑکی بھیج رہا ہے بےمان کیسا مسلمان کتنا منافقت ہے کہ کام کافروں سے بدتر ہے اور کہنا نہ اپنے آپ کو مسلمان ارے جو کشمیر کافروں کے ساتھ ہے وہ سلامت ہے نہیں جو ان کے ساتھ ہے وہ تین لاکھ بندہ ختم ہے اٹھتر سو سکول نو لاکھ بچہ کبھی غور کیا چھپایا شاید وہاں سے عورتیں آ گئیں مرات آ گئے یہ زلزلہ پروف مکان ہے جس طرح بس کا چکرا ہوتا ہے نا اس طرح بنے ہوئے ہیں انجن نہیں ہے لیکن عذاب سے کون بچے گا ارے زمین میں دھنس جائیں گے حدیث پاک ہے بھاگ کی آندھیاں آئیں گی جلا کے رکھ دیں گی اور پتھر بنسیں گے اندر بندے بھاگیں گے چھتے توڑ کر سولہ دفعہ یہ دنیا میں کی ہے ستارہویں دفعہ آپ نے کی دین بھی نہیں اور معیشت بھی نہیں دنیا بھی نہیں اب حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بےمان منافقت دیکھو ان سوروں کی سکول والوں کی منافقت اور قوم کی منافقت بےمان ملاز بنا رہا ہے سور اللہ نے فرمایا من کیا کیا میرے محبوب نے کیا احسان میں نے کیا اور میرے محبوب نے کیا احسان تم پر کیا یتلو علیہم آیات ہی قرآن پر ذکی ہم تمہیں پاک کر دیا یہ میرے محبوب کا احسان زانی کو زنا سے دور فاسق کو فسق سے دور بے نماز کو نمازی بنا دیا بے رزید کو روزے دار بنا دیا ارے تمہیں پاک کیا یہ میرے محبوب کا احسان ہے یہ رسول کا احسان اور میں نے کیا تم کو دیا ایسا رسول جس نے تمہیں پاک کر دیا قرآن مجید ہے انسانوں قبل فی دلال مبین پہلے تو تم گمراہ تھے اب ہدایت پر آ گئے میں پوچھتا ہوں اس بےمان سے جو نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا برے کام کرتا ہے اچھے کام نہیں کرتا وہ تو رسالت سے مستفید ہی نہیں ہوا اس بےمان کا کیا ملاد ہے کسی داڑھی منڈے کا ملاد نہیں کسی زانی فاسق فاجے کا ملاد قرآن میں بیان کر رہا اس نے تو رسالت کا انکار کیا رسول کے الٹ کام کیا وہ تو پلیت کا پلیت رہ گیا جب وہ پاک ہی نہیں ہوا تو پھر وہ رسول کے بلاس کے ہے بہمان ہمیشہ کا میلاد یہ نہیں اس مہینہ ہے بہمان ہو کھانے پینے بنا گا یہ وہ مہینہ نہیں ہر وقت ہم ملاد میں ہیں پر خدا کی قسم حقیقی میلاد بتاؤں ارے نماز پر یہ میلاد اپنے رب سے ایمان لا یہ میلاد اسلام کا ہر کام کر یہ ہر وقتی میلاد یہ ملادری جھنڈیا لگائے یہ ملا نے اشراف کیا یہ نام ارادو انہوں نے نکالا ہے یہ سور ملا کا دین ہے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ تو توریت کی کتاب لائے یا رسول اللہ تورات کی کتاب مل گئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی تلاوت کرنے لگ گئے آپ ناراض ہو گئے چہرہ آپ کا مبارک رنجیدہ ہو گیا صدیق اکبر نے فرمایا ہے عمر تجھے رونے والی عورتیں روئیں تو نے آپ کا چہرہ مبارک رنجیدہ کر دیا اب اس دیکھا حضرت امیر عمر کہا یار عرض کی یار رب العالمین تیری پناہ میں نے تیرے محبوب کو رنج کر دیا ہم تیرے رب ہونے پر دین اسلام ہونے پر آپ کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں قرآن کتاب ہونے پر کلمہ پھر آپ نے توجہ فرمائی آپ نے میرے قرآن کو چھوڑ کر توریت کا قانون چلاؤ گے توریت آسمانی کتاب ہے نہیں وہ بےمانہ بتا رہا ہوں تجھے ایمان ایسے مسلمان کہلانے والا منافع فرمایا میری طوریت قرآن کو چھوڑ کر تو ریت کا قانون اور حکم چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ پھر فرمایا موسا علیہ السلام آئے اس کو بھی میرا قانون اور میرا حکم ماننا پڑے گا ہاں؟ جہاں موسا علیہ السلام کا قانون نہیں چلتا وہاں برٹش کا چلا رہا ہے جو ماں پر چڑھ جائے تو بھی تو ماں پر چڑھ جائے گا جب اس کا قانون ارے سور کھائیں کتے کھائیں بئی مانو قانون برٹش کا چلا رہے ہو رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے کی رسالت منسوخ ہوتا ہے رسالت احکام سے تعبیر ہے سمجھنا یعنی احکام منسوخ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اللہ نے اس لیے بھیجا آپ کے اللہ نے غیرت میں گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسک ہو ارے میرا محبوب سخت کا ناسک ہو میرے محبوب کا کوئی سے کوئی نہیں ماں سور مرتب منافق کتا سور جس کا رسول ناسک نہیں اس ماں چوت کو تو نے ناسک بنا دیا اس نے کہا بچہ دو میں پڑھاؤں گا رسول برٹش کو مانے گا ہم نے کہا یہ بچہ لو پیسے دو جو کچھ کہو تو بےمان برٹش کا ملاد منا بےمان رسول کا ملاد منا ہی مزاق سمجھی ہے رسالت کو تو ہمارا پھر ایک بےمانوں سے میرا سوال ہے سکول والوں سے اے بےمان مرت دوسرے کہ امامت کے قسم تین ہیں کتنے ہیں امامت سگرا کسے کہتے ہیں چھوٹی امامت پتہ تو نہیں ہے کیونکہ برلا راہ بخشا ہوا یہ تو کہیں جاتا نہیں نہ پوچھتا ہے یہ تو ہے بس بغیر کیے بخشا ہوا ہے ونگائے تارک ونگ ہے ونگ ہے پندارا داں تاریخ راہ خادا مردید اختار نے فرمایا بےمان منافک اسلام کے کام نہیں کرے گا کہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود بخش دے کیوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے میں بھائی مانوں سے پوچھتا ہوں وہ رحمت ہیں اللہ نے اس دنیا کو کہا وہ ملحیات دنیا والا بولا دنیا کی زندگی آواری کھیل کود بلدار الآخرات خیر واب کا آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا اور اونچا ہمیشہ ارے ہماری دنیا پھیلا دے اللہ یہ تو کہتا ہے رزق تعلیم میں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہی نہیں ارے جب یہ باطل فنا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ زمین کو فرمائے گا زمین اپنی لکھتے ہیں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ جماعت بندوق کے انار کے آدھے انار کے سائے میں بیٹھے گی اور ایک جماعت سیر ہو جائے گی تھوڑی کاشت کرے گا اور سینکڑے مان وہ یہ سور تو روزی تمہاری چھین رہے ہیں بھائی مانو تمہیں پتہ نہیں کہ تعلیم والے کیا کر رہے ہیں ان میں معیشت ہی نہیں ہے سمجھاتا ہوں دین بھی نہیں ہے ان سوروں کے پاس دنیا بھی نہیں ہے معیشت بھی تباہ سگرا بستا درمیانی بستا کیا ہے درمیانی امامت کبرا بڑی یہ سپاہی سے لے کر صدر تک یہ امامت کبرا ہے امامت ہے اب بےمان کون کیسی ہے منافق سور پاکستان کی میں نے کہا ارے کولی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے کولی فیلی مالی کہیں گے کیا پڑھے بھی بیٹھے ہوں گے کہیں گے کیا کولی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے اور کولی فیلی مالی آزادی ہوتی ہے بتا سکتے ہیں کولی فیلی مالی کیا چیز ہے پڑھے بھی بیٹھے ہوں گے ارے کولی طور آزاد زبانی طور آزاد جو تیرا دل کہے کہے کوئی پابندی نہیں ہے زبانی طور آزاد ارے مولوی کا مقام کیا ہے امامت سورا کیوں ہے چالیس مولوی تمہیں مسئلہ بتائے نہ مانو وہ منا نہیں سکتا جو بے وقوف کہتا ہے وہ زبردستی منا سکتا ہے ہاتھ کھڑا کرو ارے منا سکتا ہے ماننے میں آزاد وہ منانے میں کمزور کمزور پر گرفت کرنا بوزدل دل اور دلے کا کام ہے اور آزادی پر چونکنا بے وقوف ترین بےمان کا کام ہے آزاد چونکتا کیوں ہے جی۔ مولد کے مقام میں قولی طور آزاد فیلی کام فیلی کیا ہے جو کام کرتے ہو تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو فیلی طور آزاد ہو گئے مالی طور آزاد آپ روپیہ کہیں کو دیں کسی کو نہ دیں کوئی آپ کا روپیہ نہیں چھین سکتا یہ مالی طور آزاد اچھا مولوی تمہیں کہیں نماز پڑھو چالیس مولوی نہ پڑھو تو پڑھا سکتا ہے جی۔ ذکر میں یہ بھی کہہ دوں فذکر ان ذکر تنفا المومنین محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جو مومن ہے منافق بےمان کو میری تقریر فائدہ ہی نہیں دے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا سمجھے گا تو پڈی مار جائے گا ہاں بھائی پڑھا سکتا ہے زبردستی پہلی طور ادا پاک کا فرق روپیہ مانگے دو یا نہ دو وہ چھین سکتا ہے آپ سمجھ گئے مولوی کے مقام میں امامت سغرا ہے قوم قولی طور بھی آزاد ہے فیلی طور بھی آزاد ہے مالی طور بھی آزاد ہے پھر سور قوم ادھر گرفت کرتی ہے یہ بزدل سور کا کام ہے دلے کا کام ہے جو کمزور پر گرفت کرے ارے بہادر وہ ہے جو طاقتور پر گرفت او حاکم کے بیروا سلطنت مروب نہ باشا فرمایا حاکم وہ ہے باہر والے ملکوں کا اس پر روپ ہی نہ ہو اگر روپ ہو وہ دلہ ہے عوام کے لیے حکومت نہیں عوام تو ہے چونٹی ارے باہر جو فتوحات کرتے ہیں سورو وہ خالد بن ولی محمد عوام پر ظلم کرنے والوں کا چنگیز نہ ہے دلے تم باہر رام رام کرتے ہو ہمارے لیے شیر بنے ہو ہے ایسا جی، جی، جی۔ یہ بدل دلے کا کام ہے کہ باہر رام رام کرے عوام کے لیے مٹھی بانے اور طاقت کا استعمال کرے کیونکہ کفر کا قانون طاقت اور ظلم کے سوا اعلان کر دو بھائی مانو تم طاقت ہی استعمال نہ جائز نہ کرو ظلم نہیں کرو تم کفر کا قانون چلا کے دو اسلام کا قانون رحم اور انصاف پر ہے کفر کا قانون ظلم اور طاقت پر ہے اس لیے سور بندو کو بڑوں کو بم مرا رہے ہیں بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں اور عوام کے لیے شیر ان کو کہے نا امریکہ تم آپس میں برا کرو یہ کرنے لگتا ہے ہمارے لیے شیر بنے ہوئے ہیں اور سورو نیست پہلے تو سنایا اوسط حاکم کہ بیرو سلطنت مروب نہ اوست حاکم نیست حاکم کہ اندرون سلطنت محبوب نہ باشک بات جی وہ بھی حاکم نہیں ہے جو عوام میں محبوب نہ ہو کیونکہ جو محبوب ہوتے تھے وہ دن رات چلتے پھرتے تھے عوام کی سباؤ سورو کا تم محبوب باہر نکلو چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہو ہمارے مسلمان حکمران تو دندلا چلتے تھے عوام سے محبت کرتے تھے ناجائز نہ کرتے تھے تم سورو تمہیں اپنا ظلم بہر نہیں آنے دیتا کہ ہم جائیں یہ تو عوام میں گولی مار دے گی تو ہاچم کیسے دونوں طرح نہ تمہارا باہر کہیں روپ ہے بیر والوں کا روپ ہے اور نہ تم اندر میں محبوب ہو تو ظالمو تم ڈاکو فاسق پاسٹ کھا ہو حاکم نہیں ہو سکتے وہ سکول والے آزاد ہوگی جس طرح چھوٹا غور سے سننا جس طرح چھوٹا بچہ کپڑا اتار کر سڑک پر ہو جائے یہ امامت سغرا چھوٹی امامت کولی فیلی مالی طور قوم آزاد امامت وسطی امامت وسطی درمیانی امامت پیر نماز کا کہے اثر تو ہوگا نہ پڑھو تو زور سے وہ بھی نہیں پڑھا ہے بھائی یہاں بھی کہوں امامت چپڑا ڈی سی کمشنر تھندار یہ امامت کبرا ہے بےمان مان وہاں قوم آزاد نہیں ہے تمہیں پچاس گالی دے برداشت کرنی پڑے گی تمہیں کہے ننگا ہو کر ناچ ناچنا پڑے گا وہ نماز نہیں پڑھا سکتا بائیمان سوچو تو سوچو پیسہ بھی لوٹ سکتا ہے جس طرح مرضی ایک قتل ہوا دس کو لے کر رشوت امول جرائم ہے قبض امول امڈا یہ بےمان سکول والے کیا ہیں ارے رشوت امول امراض قبض امول امراض تمام مردیں قبض سے پیدا ہوتی ہیں اور رشوت امول جرائم تمام جرم رشوت سے پیدا ہوتے ہیں یہ ظلم اور طاقت کا ہے کہ ہزار روپیہ جیب میں ہے رشوت کا چور پیتا جا رہا ہے یہ بےمانو ظلم اور طاقت سے چلا رہے ہو انصاف اور رحم کرو تو وہ خود سزا سے وہ ہے سمجھ آئی ہے کوئی شاندار کا ننگا ہوتا ہے پیسہ بھی لوں وہ امامت کبرا ہے امامت وسطہ درمیانہ بچہ ننگا ہو جائے امامت کبرا میں ننگا ہو کر کھڑا جاؤں مجھے اس بےمان لانتی اس سور حکومت ہو یا کوئی ہو مجھے بتاؤ کہ چھوٹا بچہ بھی ننگا کھڑا ہے درمیانہ بھی ننگا کھڑا ہے میں بھی ننگا کھڑا ہوں قوم اس کو پیٹ دیا مجھے کچھ نہیں ایسا ہے سور امامت کبرا کو کچھ کہتے نہیں جس کا زور ہے امامت سبرا یہودی کی وہ پہلے فرما گئے ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا میں ایسا ہے لیکن سمجھنے کے لیے عقل اور ایمان دو چیز ایمان اور عقل ایک چیز ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے ارے بیٹا بنایا احمد علی گڑھی کو اور باپ بنایا میں کالے انگریز نصیحت فرماؤ ابا جی نصیحت فرماؤ اس نے کہا وہ میرا حکم میروں کو سنائیے پاکستان دکھاؤ میری اب پوترے نہیں بھی یہ انہیں کوئی نال سنا دیں کیا قانون اور تعلیم ہمارا اپنا یہ حرام حلال کیا ہے جو مرضی ہے پاکستانی عوام میرے بیٹے کو کہہ دیں گے تو میرا پوترا سون گئے قانون سادہ اپناؤ تعلیم ہی سادہ پڑھو فائدہ تو اب کیا ہے تھوڑے کوئی حرام حلال کا نہیں جو دوارا دے لا کے کھاؤ صرف وہ شعر نہیں ہے مشاہدہ بھی ہے ایسا ہے نا مشاہدہ بھی ہے ہے ایماندار کے لیے جو ان ہے اس کے لیے قانون ان کا تعلیم حرام حلال ہے ان کے لیے کچھ محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے اور نشانہ تنقید مولوی کو ٹھہرا کہ میرے سوروں کو کچھ نہیں کہنا تمہیں ماریں لوٹیں تمہاری ماں سے برا کریں بہن سے برا کریں ان کو کچھ نہیں کہنا تو نے کہا مولوی خراب نشانہ تنقید کیوں سو مولوی اکٹھا ہو جائے بے مانو ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا کمزور کو نشانہ بناؤ میرے کو نہ بناؤ وہ صحیح ہو جائے گا تو علاقے کو راحت دے گا اس پر تنقید کرنی نہیں ہے میرے بیٹوں اور بہمان آگے کہا اہل اللہ کے پاس جانا شیر کا ہے ضرورت پیش ہے تو ہمارے پاس آ جائے اور گئے کھڑے سعودیہ لے جو سور نبیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں ولیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کا بےمان کوئی نہیں مجھے قرآن دکھاؤ اللہ نے کسی کو فرمایا نبی اللہ نبی اللہ صفی اللہ خلیل اللہ حبیب اللہ روح اللہ نجی وہ سورو کسی نبی کو اللہ نے غیر اللہ فرمایا ہی نہیں تم ان کو غیر اللہ کہتے ہو تو اہل اللہ ہے اور آل اللہ کی شان ہے مردہ زندہ کرے کہے گا اللہ نے کیا اب ابراہیم علیہ السلام آل اللہ ہے وہ کہتا ہے اللہ مارتا ہے اللہ دلاتا ہے ارے ہے غیر اللہ وہ کہتا ہے آنا ہوئی میں مارتا ہوں میں دلاتا ہوں باقی ولی سالے ان لوگ انہیں اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ میرے دوست تو بھائی ماں موسا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسا علیہ السلام میرے لیے کیا کیا یار بولا نمازیں پڑھی روزے سب کچھ آپ نے فرمایا یہ اپنے لیے کیا میرے لیے کر میرے دوست کو دوست سمجھ اور میرے دشمن کو یہ بات نہیں یہ بات نہیں کیا کروں اس آہل اللہ کی میں وضاحت کروں تو تین یہاں ہی ختم ہو جائے گا میں نے معیشت بھی بیان کر دی یہ سکول والے بےمان منافق ارے دین بھی نہیں ہے تیری دنیا بھی نہیں تو تو اس کو روزی سمجھا یہ تو سارے نکمے کھانے لوٹنے والے ہیں سکول سے کھلا تو جاٹ رہا ہے جس کو تو ان پڑھ کہتا ہے یہ سب اس کو کھا رہے ہیں تم بھی اس کو جاٹ بھوت جائے تو صحیح سور کہتے ہیں جاٹ بھوت آئی اگر یہ نہ ہوتا تو اب ماں کی پہچان نہ ہوتی ایک بادشاہ جا رہا ہے کسان سویا پڑا درخت کی سایہ تھوڑا تھوڑا دھوپ آ رہی ہے وہ نیند کر رہا ہے ہل جو پہلے ہل جو کسی نے دیکھا ہوگا ہاں اب تو یہ آ گئے اس نے کہا یہ تو بہوش لوگ ہیں ڈھیلوں پر سویا ہوا ہے دھوپ یہ تو بہوش ہے اس نے سن لیا وہ گیا بادشاہ سلامت میری دعوت ہے کیا کل میں حال چلاؤں گا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے پیدا کام نہیں کرنا صرف چلتے رہنا میں نے کہا ٹھیک ہے اس وقت جو بادشاہ وعدہ کرتے تھے وہ پورا فرما اس نے بیوی کو کہا کہ روٹی دیکھی دیکھ کیسے پمن لسی سے ایسے وہ اس نے کہیں اس نے بیوی کو کہا تھوڑی دیر کر کے آنا اور اوپر والا جو پمن پکا ہے وہ کچا تھوڑا رکھنا لسی کا ڈولا بھی کھٹا میرے میں نمک ملانا اس کے لیے علیحدہ ڈولا گیا دانا تھا جا جب ہل چلتا رہا چلتا رہا ہل چلائے ادھر دیکھے کہ روٹی کب آئے گی آ جاتی ہے ارے روٹی آئی ابھی وہ کھلایا اس نے بیلو کو وہ جھپتا اوپر والی روٹی وہی لسی لے کر ساری کھا بیٹھے رہے بادشاہ سلامت نہیں بادشاہ سلامت ابھی تو میں نے چلنا وہ روٹی کھا کے بھی حال چلاتے ہیں چلاتا رہا بارہ بجے اس نے ایک بجا دیا اب جو ہی اس نے بیل کھڑائے بادشاہ جو دوڑا اس درخت کے نیچے اس ڈھیلوں پر جو سویا پتا نہیں تھا ہاں، مراد ایک دن جاٹ والا کام کر تیری ماں کو بھی پہچان کہتا ہے جو کما کر کھلاتا ہے سورو ان کو جہل کہتے ہو بھائی مانو سکون معیشت سمجھاؤ معیشت ان سورو کو میں مشرتی کے بیٹے تمہیں مشرتی علوم کا سور جہل پروفیسر کو پتا کیا ہے کہ معاشرت معاشیہ ہے کیا میں سمجھاتا ہوں حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے سننا بوڑھا بندہ ہوں زور سے بول رہا ہوں میری بات ایسے نہیں اس سے کرنی ذرا دماغ میں ٹکانا ہے سوچنا بھی ہے فکر بھی کرنا کہ معیشت کیا چیز ہے اور یہ سکول والے سور کیا چیز ہے نہ دین ہے نہ دین تو تو کہتا ہے یہ ماسی درگاہ اب عراق پر حملہ کیا کافر بادشاہ قیدی ہو کر آ گیا آپ نے فرمایا ہوئے کلمہ پر اس نے کہا نہیں پڑتا تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو اس نے عرض کی امیر المومنین مجھے پانی تو پینے دو آپ نے فرمایا پانی دے دو اس کو پانی دیا عرض کی امیر المومنین جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کر وعدہ کرو آپ نے فرمایا وعدہ ہو گیا اس نے برتن گیرا پانی ڈو دیا پانی کیا گرا دیا اس نے عرض کیا آپ امیر المومنین آپ نے وعدہ کیا تھا میں نے یہ پانی نہیں پیا آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا آپ حیران رہ گئے کہ کافر ہو کر ہمیں چکر دے گیا آپ فرمایا ہوئے نامراد یہ سمجھدار ہے میرے دوست کے پاس رکھو شاید مسلمان ہو گیا رکھا گیا مختصر وہ مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا جاؤ عراق کی بات شاہی کر اس نے کہا میں بادشاہی نہیں کرتا مجھے ایک مربع زمین دے دو میں کاشت کر کے کھاتا رہوں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سارے ملک کا بادشاہ تھا جاؤ سرکاری زمین سے ایک مربع اس کو دے دو سرکاری زمین سے گئے ایک مرلا بنجر نہ تھا کوش کوش تھی عوام خوشحال تھی ہر چیز ہر کے گھر عام کی میں معیشت سمجھا رہا ہوں کوئی بیٹھا ہو سور اس سے پوچھو کہ تمہیں معاشرتی علوم جو پڑھاتے ہو معیشت کیا شاید بتاؤ تو صحیح بھائی مانو تمہیں پتہ نہیں معیشت معاشی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے مانو کاشتکار کو مار رہے ہو ادھر بوٹیاں لگا رہے ہو سڑکیں ادھر پیسہ خرچ کر رہے ہو مانو کسان کو کچھ دیتے نہیں کھاد مانگی ہر چیز اسے روزی نہیں بچ رہی واپس آ گیا امیر المومنین کوئی جگہ بنجر ہے نہیں وہ کافر نے کہا امیر المومنین میں ملک کو زرخیز بنایا اور ملک کی ترقی کا سبب معاشی طور کاشتکاری کیا ہے اگر ایک مرلہ بنجر ہو گیا قیامت کے دن میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا اب یوسف گدا یہی فرماتے ہیں کہ بادشاہ حکومت جو ملک کو ترقی دینا چاہے وہ کاشتکاری میں یہ سورو فنکشنوں میں کروڑا کرتو میں بئیمان کروڑا اور کاشتکار کو مارے زمینیں بنجر چلو ریمنٹ سے ان سوروں کا دیکھو بارڈر تک سب زمینیں ہاؤسنگ سکیم میں لگی ہوئی ہیں ہی بنجر نہ گھاس ملتا ہے نہ سبزی ملتی ہے گھاس ملتا ہے دور سے لاتے ہیں ڈیڑھ دو سو ہر جگہ ہاؤسنگ سکیم وہ سورو یہ دنیا تباہ ہونی ہے سو سو میل تک دیا جلنا ہے تین نشانی ہے عورتیں بے پر امام کت سرکار فرماتے ہیں جس قوم کی عورتیں دو ہوگی اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کیا کروں پرسے کی وضاحت جو پڑتا واجب ہے حکم فرض کا رکھتا ہے منافق بے پرد ہوتا ہے بے غیرت ہوتا ہے حدیث پاک جو ہے ایک وقت آئے گا جتنے بندے نماز پڑھیں گے مسجد میں مومن ایک نہ ہو یہی ہے بے غیرت دلہ جہاں بیٹا نہیں بچتا سور لڑکی جا رہی ہے تو دلے بے غیرت کے پاس غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے بحث کے دروازے پر لکھا ہے کہ بے غیرت پر بحث حرام اللہ نے لکھ دیا اور حدیث پاک ہے کہ دیوس پر بحث حرام اب فرماتے ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جس عورت بازار میں یہ ہاتھ کی ہتھیلی نکال کر باہر جاتی ہے اسے غیرت نہیں آتی وہ دیوس ایک بزرگ فرماتے ہیں بےمان چہرہ عورت کا ڈھانپ لے اور ننگا بھیج دے کیونکہ سودا چہرے سے ہوتا ہے آنکھ کو شیطان کی تیر کہا ہے یعنی جو چہرہ نکال کر پھرے وہ ننگی عورت سے بھی بدتر ہے کون سی بات کر رہا تھا یہ ہاں، مومن کی نشانی ہے بات غور سے سنے معیشت معیشت ہے بھائی سڑک کفر آباد سے لے کر بیس بیس چالیس چالیس فٹ درمیان میں پڑی ہے خالی جہاں چکر آتا ہے دو بیگھے زمین وصور کے بچے یہی غریب کو دے دو ارے عمر بن عبد نے آتے ہی غریبوں کو مکان بنوا دیے اپنی زمین میں بھی اور سرکاری زمین میں بھی شباز سنتے ہو سور شریف جی، جی۔ جاؤ لدر پنڈ کے ساتھ پانچ بگھے غریب سرکاری زمین میں غریبوں نے مکان بنائے تھے اس سور نے بلڈوزر پھرا دیا اور اس کی کوٹیا چار ایکڑ میں اور نواز کے محلات ہیں دس مربے میں جھوٹ نہیں بول رہا جاؤ روٹ سڑک پر بیس منٹ کار چلتی ہے اور غریبوں کے مکان گر رہے پانچ ارب لگایا پہلے وہ لوہا اپنا بیچا کسور تک یہ ڈیکوریشن بنایا لوہے کا ادھر ادھر خوبصورت پھر بیس کروڑ لگا کر کھول کر وہ کبان میں بیچ دیا اب پھر سو ڈیڑھ سو فٹ ادھر ہے سڑک سو ڈیڑھ سو فٹ ادھر ہے سڑک بسیں کسور کی خالی جا رہی ہیں ان سب